بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اس اور زمے کی سلطنت جنلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی والی اور نہ مددگار